اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو کس نے فرمایا یہ میرے ہے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے چوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا شراب اس پر کے جس نے دریا فیض کے جس نے بہا ڈالے سلام اس پر کے جس نے رحم کے دریا بہا ڈالے حضرات علماء کرام محترم بزرگوں عزیز دوستوں دوست کو قابل سب تقریم و تعظیم بہنیں بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی جل شام ہو نے کتنا بڑا کرم فرمایا کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی عنایت فرمائی مہربانی فرمائی اللہ پاک نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو اکٹھا فرما دیا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دریا نجات بنائے ہم سب کی خطاؤں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے ہماری بدامالیوں کی ہماری روسیاہی کی ہمیں سزا نہ دے ہمیں معافی عطا فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا وقت بڑا نازک بیت رہا ہے حالات ب دن پریشان کن آج کے اخبار کی بھی خبر ہے کراچی میں ہنگامے اتنے جاری ہیں کہ ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ آدمی یوں ہی ہلاک ہو رہے ہیں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے مسلمان مسلمان کو ذبح کر رہا ہے کوئی کوئی وجہ بتاتا ہے کوئی کوئی اس کی وجہ بتاتا ہے جب میں نے اللہ سے قرآن سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے تو مجھے جواب ملا سہارل الفساد فی بر بہر ظہر الفساد بل بر بہر بما كسبت أيدي الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خدا بند کریم کی ذات فرماتی اور لوگوں تمہاری پتا مالیوں سے تمہاری بد کرداریوں سے تمہارے جھوٹ بولنے سے تمہاری غلط نیتوں کی وجہ سے سمین زماں میں خشکی میں کری میں عوام میں فساد مٹ گیا پہلے مسلمان رات کو توبہ کر کے سویا کرتے تھے نہ جانے صبح اٹھوں گا کہ نہیں یا رات کو ہی موت آ جائے گی سے بار کرتے ہوئے سویا کرتے تھے پرانی کریم تبارک کلی پڑھتے ہوئے عورت مرد سویا کرتے تھے آج بد قسمتی سے سوتے وقت بھی ٹیلی ویژن بھی سی آر کنجری کا گانا بجانا صبح کو بھی گانا بجانا اللہ کا کہتے ہیں جاتی نہ کرو بدماشی نہ کرو الا بلا بدبو تم او فرشتوں سے پوچھا تم کدھر چلے ہو کہاں جا رہے ہو کہتے قالو انا ارسلنا ار قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف چلے ہیں ایک باقی قوم کی طرف چلے ہیں ایک نافرمانی کرنے والی قوم کی طرف چلے ہیں تم جا کے کیا کرو گے مسن ہند للمسرفین خدا کہتا ہے آسمان سے پتھر برسیں گے نوکدار پتھر برسیں گے پتھروں پہ نام لکھی ہوئے آئیں گے یہ بلانے کو لگے یہ بلانے کو لگے نیچے سے زمین آسمان کی طرف گئی اوپر سے پتھر برسے ساری قوم کی قوم برباد ہو گئی فرمایا سن سب کرا اللہ کہتا ہے آٹھ دن سات راتیں ایسی ہوا چلی لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا فرمایا تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے میں بڑا لا شریف ہوں میرا ساتھی کوئی نہیں میرا ہمسر کوئی نہیں میرا شریک کوئی نہیں میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں اولاد دے کر کے لینے والا کوئی نہیں اور میرے سوا تجھے بنانے والا کوئی نہیں میرے سوا تجھے بنا کر بگاڑنے والا کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں شکاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی بے ستون کے اتنا بڑا اگر تم کسی مکان کا بڑا سا آؤ دیکھو حیران ہو جاتے ہو یارو ستون کوئی نہیں اتنے قابل انجینئر بغیر ستون کے اتنی لمبی چھت بنا دی اور جس نے یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر ستور کے کام رکھا ہے اس خدا کی پیڑ آتی کتنی بڑی ہوگی میں اگر ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہیں آئی چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی سمندروں اور ہواؤں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے آپے کو دیکھ تیرے اندر تین سو سات جوڑ میں نے بنائے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک اور فرمایا تیرے بنانے میں میں نے تیری ابا سے تیری اما سے تیری دادی سے نانی سے کوئی مدد نہیں لی ابا بھی سویا ہوا تھا امی جان بھی سوئی ہوئی تھی دادی جان بھی سوئی ہوئی تھی نانی جان بھی سوئی ہوئی تھی سم جل کی قرار رکی سارا خاندان سویا کرتا تھا مجھے اپنی کدری آئی کی قسم لما پلک تو پیا میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا میں نے کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا تیری اما دان کھاتی تھی اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا اماں نے روٹی کھائی میں نے پیاری پیاری دکان بنائی اماں نے ترکاری کھائی سبزی کھائی گاجر کھائی ٹماٹر کھائے اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ کہاں ٹماٹر کہاں تیرے ہاتھ ہوگم دل اور نامی کئی بل شرار اور میرے بندے بار تو کل ایک باپ کی دس بچے بتیاں تمام کی الگ الگ تصویر بنانے والا میرے سوا کون باپ ایک ہے بیج ایک ہے ماں کا پیٹ ایک ہے کارخانہ بھی ایک مٹیریل بھی ایک تمام کا تمام نظام ہے اللہ فرماتے ہیں اور ان سب بچوں کی پتیوں کی الگ الگ تصویر ہے میرے دیوار کون بنا سکتا ہے اللہ پاک سوال کرتے ہیں اور لوگوں ایک باپ کے دو بیٹے ایک تخت تو تاج بھی بیٹھا ہے ایک بھی کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کام تقدیریں میں بناؤں تقدیریں الگ الگ میں بناؤں آواز بھی میرا سب کی ناک الگ الگ آنکھیں الگ الگ چار ڈھال الگ الگ رفتار الگ الگ نصیبے الگ الگ مقدر ملا لے لیا لگیز کے نام ہے سبحان اللہ قربان جان اللہ پریشان ہو فرماتے ہیں میرے بندے مجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھا تج سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں فرمایا ماں کی پیٹ میں تو جب چار مہینے کا ہو گیا تجھے بھوک لگنے لگی اما کو کوئی پتا نہیں ابا کو کوئی پتا نہیں مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب تو میرا بندہ تیری بھوک کا میں نے انتظام کیا لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا کلیب تھا وہ خون ناپاک تھا فرمایا میرے بندے میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی تیری زبان کو بچایا تیرے منہ کو بچایا دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑے گا میرے نبی کی ذات میں درود کے پاس پڑھے گا کلمہ پڑھے گا اللہ اللہ کرے گا اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں بھی پلیٹ ہونے دیا اب آرام کھاتا تیری برسی میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام اور بن کر آیا تو بات بگڑے گی پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بوری کا کلندر سب جو رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں یا کیس تو میں بڑھا رہے ہیں مانتے کیوں ولیوں کو مانتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہم کو نہیں مانتے ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو ہمارے یہاں وہ ولی ہے اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں کرتے سے ننگا آٹا ولی پجامے سے ننگا پکا ولی مولی صاحب کلنگر رحمت اللہ علیہ کی والد شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاب الحق سکری ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں بہاب الحق سکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ ولی را ولی می شناسد ولی کو ولی پہچانتا ہے مرید تھے شاگرد تھے لائق دیکھا قابل دیکھا بیٹی کا نکاح کر دیا اللہ والے ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹیاں اور مکان دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے آدھی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں ابھی کوئی لڑکا بتانا کل مند نیک ہو عالم ہو اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کی ہے فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں اندر اندر کچھ اور شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاب الحق زکری یا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی شاہ بہاب الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا مگر بہاب الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین برابر میں خبر ہے ملتان میں اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا کیوں بھائی کیا بات ہے تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے توجہ کرنا بہاب الحق شاہ بہاب الحق بابو فکری یا الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نقصلی بھی ایسے نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں کہ پھر پہلے لگا پرسوں میں نے دیکھا تھا صبح کی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہونے لگی یوں کرتا ہلا ہلا کر ہوا کر رہا تھا دربار الہی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو گرمی سردی کا پتا کیسے چل گیا دیکھو کیا نکالنا خامی ہاں، دیکھو کیا نکالنی شاہ فخر الدین رحمت اللہ علی واپس چلے گئے نیامت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علی کی بیٹی سے شادی ہو گئی حافظ جمال بی بی قرآن کریم کی حافظہ ہے بولی شاہ کلندر سیک میں ہے بولی شاہ کلندر کی اماں ایک ختم قرآن کا روزانہ کرتی ہے جب پیدا ہوئے شاہ کلندر جب پیدا ہوئے تو بہت روئے بہت رو رہے ہیں بچہ خوشی تھی بچہ پیدا ہوا لیکن اب رونے سے بڑی پریشانی ہے تو ایک بزرگ آئے شاہ کلندر کے ابا بلا کے لائے کہ جی دم کر دو بہت رو رہا ہے چھوٹا بچہ جب اس اللہ والے نے دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا تو شاہ فخر الدین نے کہہ دیا جیسے مولوی لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اب تو یہ چپ ہو گیا اور آپ تو چلے جائیں گے دلی اگر یہ پھر ہو پڑا تو مجھے بتا دو نا کیا دم کیا آپ نے اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں بتا بھی دیتے وہ دلی والا بزرگ کہنے لگا فخر الدین اس کی اماں قرآن کی حافظ ہے اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی اس کی روح کا اور قرآن کریم کے نور کا اتنا تعلق جڑ گیا اتنا رابطہ ہو گیا اتنا سلسلہ مل گیا اب یہ پیدا ہو گیا امی چلنے میں پڑ گئی پلیت ہو گئی وہ قرآن نہیں پڑتی اور آدھی کی عادت ٹوٹی ناچی کا نشہ ٹوٹا یہ بچہ روئے نہ تو کیا کرے میں نے ایک ایپ اس کام میں پڑھ دی ایک ایپ اس کام میں پڑھ دی قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا بچہ کا موج ہو گیا آخر یہ کہ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو گولی سا کلمبر پیدا ہوا کرتا تھا جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھولی میں لے کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی مسین بلخی پیدا ہوتا تھا جب ماں بچے کو دودھ گود میں لے کر دودھ قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا کرتی تھی خاجہ معین الدین کی میری پیدا ہوتا تھا جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا شاق الحدیث مولانا محمد سفید رحمت اللہ علی پیدا ہوتے تھے جب مائیں قرآن پر پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے تھے اب ماں سی آر پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلاتی ہے ولی کہاں سے آئے گا دودھ میں میرا آئے گا تمہارے یہاں کی فضا کا تو اتنا مجھے علم نہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں اکثر ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتا چاہتا ہے اس کی اما نے مسور کی دال کھائی ہے گرم دال کھائی ہے بچے کو پیٹس ہو گئے پیٹ خراب ہو گیا ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے کھائی ماں نے ہے ماں تو بالکل تکڑی ہے وہ کہتا نہیں نہیں اس کی اما نے بتاؤں بینگن کھائے ہیں اچار کھایا گڑ شکر کھایا کرم چیز کھائی بچہ بیمار ہو گیا اور لوگ کل شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے اچار کی کرسی پہ تیرا یقین ہے مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترسی گرمی حرارت جا سکتی ہے اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورت یا تین پر پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا کیسے قرآن کا نور نہیں پہنچے گا ہم لوگوں نے اللہ والی زندگی ترک کر دی امام الانبیاء محبوب بابو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ غنی مستورات مچانی ان کو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ جو کالی کملی والے کی اماں ہے علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر سرکار کو دنیا سے رخصت ہو گئے ماں کے پیٹ میں کالی کملی والا یتیم ہو گیا دادا زندہ تھا زندہ تھی دادا روٹی کھانے کے لیے گھر آتا تھا جلدی نکل جاتا تھا ایک دن عبد المطلب کی گھر والی حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو بٹھا لیا اور کہنے لگی کچھ معلوم بھی ہے میں بڑی پریشان ہوں میں بڑی دکھیا ہوں عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی ہوا کیا یہ ہماری بیوہ بہو یہ بیوہ بھی ہے پیٹ سے بھی ہے لیکن ادھر ایسا استعمال کرتی ہے خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ سارا محلہ سارا گھر سارا سہن سارا کمرہ تمام کا تمام ہر وقت مؤثر رہتا ہے میں عزت سے ڈرتی ہوں یہ پیٹ سے ہو کر بیوہ ہو کر رنگے راند ہو کر اپنا عطر استعمال کرتی ہے عبد المطلب کہنے لگے تو تو عورت ذات ہے تو تو گھر میں رہتی ہے مجھ سے پوچھ میں شرم کا مارا بولتا نہیں سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے اور مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ ادھر کی بارش کہاں سے ہوئی سارا مکہ بہتا ہوا ہے عبد المطلب نے کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی تو تو گھر میں رہتی ہے ساس بہو گھر میں ہی تو ہو پوچھ لیں گے کہاں سے جاتی ہے سرکار کی گاتی کہنے لگی پوچھوں کیسے بلاؤں کیسے کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کو بلاتی ہوں سیدہ آمنا کو بلاتی ہوں یہ میرے پاس آتی ہے جب میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں میں بول نہیں سکتی میری زبان گونگی ہو جاتی ہے آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں عبد المطلب نے آواز دی آمنا دیتی ہے لڑائی کراؤ ڈاٹ کام کیا نظارے ہوں گے کیا وقت ہوگا جب محمد عربی سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آفد کو پیٹ میں لیے لیے صحیح رہی عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا یہ عطر کوئی عام نہیں یمن کا عطر نہیں مصر کا عطر نہیں شام کا عطر نہیں عراق کا عطر نہیں حجاز کا عطر نہیں یہ عطر بھی کوئی خاص ہے یہ خوشبو بڑی خاص ہے تجھے کون لا کے دیتا ہے تو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے پیٹ سے ہو کر اتر لگاتی ہے تجھے کون لا کے دیتا ہے سیدا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کرنے فرمانے لگی او میرے ابا میں نے ساری زندگی میں اتر کبھی خریدا نہیں میں نے اتر والے کی دکان دیکھی نہیں مجھے کبھی بھی کسی نے اتر لا کے دیا ہی نہیں پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے حضرت کی دادی کہنے لگی استعمال استعمال کی کیا بات کرتے ہو اس سے یوں پوچھو یہ اتر پیتی کہاں سے ہے اس کو کون اتر پلاتا ہے جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے جہاں بیٹھتی ہے وہاں مرد اٹھتی ہے وہاں خوشبو جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں خوشبو جہاں چل کے جاتی ہے وہاں خوشبو سید آمنا فرمانے لگی ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا مجھ سے جھگڑا نہ کرو اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے یہ سورج سلام کرتا ہے ہر رات کو القدر مجھے دشارت دینے آتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے اتر برسایا اتنا خوشبو والا نبی اتنی رحمت کی چادر والا نبی اتنا کرم والا نبی قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی ہم اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو ڈوب مرنے کی بات ہے پھر کیا مانا کچھ بھی نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے ایک دو دن نے تیرہ برس تک بڑی مار کھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا سر پکڑے میں ہے سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے ایک عورت نے آواز دیا فاطمہ تم کہاں چلی گئی تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا تقریب لائی جب کیا ادھر ادھر کیا رونے لگے ابا ان کے لیے بد دعا کرو یا آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے فرمایا جگر او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ دعا بد دعا کیسے کروں یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں جانتے نہیں ہیں زمانے میں شاد ابھی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے دو پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا قید اس بات کی کی تھی نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا نہ ان کو کوئی نمک دے گا نہ ان کو کوئی پانی دے گا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے فرمایا میری خدیجہ سارا مال تو نے مجھ پہ قربان کر دیا بڑے بڑے دکھ اٹھائے آج رو کیوں رہی ہے عرض کرنے لگے میرے آپ میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں برداشت کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی آخر میں باہر ہوں یہ میری سینب یہ میری رقیہ یہ میری ام کلسوم یہ میری پانچ برس کی پانچ چاروں کی چاروں کی بھوک کی وجہ سے اب آدمی بند ہو گئی قدرتی بات ہے گھی کا دکھ ماں کے نہیں دیکھا جاتا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے سرکار کے اس کا اتنا اثر ہوا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا ہدیے میں سونا نہیں چاندی نہیں روپیہ پیسہ نہیں پانی بھی نہیں روٹی بھی نہیں جھاڑیوں کے پتے ہیں آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کا واق دی زینب بیٹی ادھر آؤ ان میں ادھر آؤ رقیہ بیٹی ادھر آؤ اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ چاروں کو لین میں بٹھا لیا رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا پتے جب آؤ خدا کا قرآن پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے کما کما کے قرآن پڑا اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی عرصیوں کا نبی فرسیوں کا نبی چاند سورج ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے کچرے کچرے کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں سارا دن بک بک بک میں کٹ جاتا ہے ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق پیش نبی نے باغ میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں گھر کا گھر اتنا باغی صبح کے وقت ناشتہ ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے قرآن کا دیدار کرنے والا نہیں کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے وہ کون سا وقت آئے گا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں تھا تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم کوئی پریشان حال ملے گا میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا بناتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم آٹھ آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے نکال رہے ہیں فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا ابو صحابی ہے کافر کا غلام ہے فرماتے میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان بار لگتی ہوئی تھی میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو خدا کا بندہ ہے وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا غلام ہمارا ہے کلمہ اس نبی کا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے یہ جان سے مر جائے کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے وہ بہ لا شریک ہے اس کے سوا خالق کوئی نہیں اس کے سوا مالک کوئی نہیں محمد الرسول اللہ اور کالی قبلی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں جو آئے گا وہی کافر سے پھر ہوگا سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی صدیق اکبر سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی بچانے کی کوشش کی اتنے ظالم اور بڑھے بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگے لگانے شروع کر دی غریب صحابی کی کمر میں فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکی اور کی کڑا کڑا کر کے بسلیاں چوٹنے کی آواز آنے لگی اس کرنے کی وجہ سے صحابی کی بسلیاں توڑ دی گئی جی اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو سودا کر لو میں خرید لوں گا منہ مانگے پیسے دیے ابو بتیا کو خرید کر آزاد کر دیا دور ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے پسلیاں توڑ دی گئی اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی لوگوں نے لکارا لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا نیچے گرم گرم ریت تھا پیاز لگی ہوگی الگ خوش گیا ہوگا زبان سے کاٹ جم گئے ہوں گے پانی پی لے ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا نہ غریب ہوں نہ دار ہوں نہ مسکین ہوں اور پانی کے لیے تنگ نہ کر میرے عشق کے خلاف ہے کیا بات ہے ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت پی جب ادا کر لو میں خرید لوں گا جو آئے گا وہ کافی سال ہوگا سرکار مدینہ کی نبوت سے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی اکبر سب کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی اتنے ظالم اور بڑھے بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگے لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر میں فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکی اور بسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی جی اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو سودا کر لو میں خرید لوں گا منہ مانگے پیسے دیے ابو بتیا کو خرید کر آزاد کر دیا ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے پسلیاں توڑ دی گئی اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی لوگوں میں لٹارا لوگوں نے اوپر کے وزن دیا نیچے گرم گرم ریت تھا پیاز لگی ہوگی الگ خوش ہو گیا ہوگا زبان سے کانتے جم گئے ہوں گے پانی پی لے باہر نکل گئی تھی لوگوں نے لتاڑا لوگوں نے اوپر کے بگن دیا نیچے گرم گرم ریت تھا پیاز لگی ہوگی الگ خوش ہو گیا ہوگا زبان سے چاند کے جم گئے ہوں گے پانی پی لے ابو بتنیا آپ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلا تجھے خدا دے گا نہ غریب نہ دارو میں مبلس ہوں میں مسکین ہوں اور پانی کے لیے تنگ نہ کر میرے عشق کے خلاف ہے کیا ہے ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے جب تک میں دیدار نہ کر لوں ایک بوجھ پانی کی میں ہر کتنی پیوں گا صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی لٹارا گیا گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا اور ایک ہم ہیں ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا گھیر لے کر آتا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا اور جب آپ میری طرف نظر فرمائیں گے کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آ قابو نہ پھیر لے کہیں شرک والی لانت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دیں یہ میرا نہیں وقال الرسول یا رب اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي پوپ من المجرمين انیسواں سب قرآن کریم کا کیا خود سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم مولا یہ میرے نہیں انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے قرآن کا تمخر اڑایا تھا چھٹا بنایا تھا الہی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے کون اس وقت کام آئے گا ابو بڑی فتی سچا سیٹ ہے ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے اتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو ستر گل سے پتہ چل جائے لیڈا آ رہا کہ لیڈی آ رہی ہے وہ اب گئی ہوا یہ بھی کوئی سنت ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کی سنت ہے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کی سنت ہے اور خطبہ اور ابدالوں کی سنت ہے بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے علی کی سنت ہے حسین کی سنت ہے اہل داس کی سنت ہے سارے اللہ والوں کی سنت ہے تمہارے یہاں کا ماحول کا تو مجھے اتنا پتا نہیں ہمارے یہاں تو صرف کس لیے لوگ تعلیم مڈاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گھر والی بیوی ایسا نہ کرے کہ سامنے روٹی رکھ کر یوں نہ کہہ دے کہ بابا جی روٹی کھا لو نہ ہو وزن تو کوئی نہیں ڈالی میں ڈالی میں کوئی وزن نہیں اس کا وزن قبر میں معلوم ہوگا اس کا وزن قیامت میں معلوم ہوگا کہ آپ کا فرمائیں گے آنے کو یہ میرا ہے یہ میرا ہے جناب ابو اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سرکار کی زیارت کرا پانی کے لیے کہا گیا کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے کوئی کوئی مجنو بتاتا ہے کوئی کہتا ہے دیوانہ یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار بھی ہوں اور لوگ مجھے کالی کمڑی والے کی محبت کا مزہ لگ گیا قسط لگ گیا مجھے حضور کا دیدار کراؤ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صدیق اکبر دربار میں میں پہنچے لوگوں اس کا مقدر تو دیکھو کوئی مار کھا کے تھانے جائے گا کوئی مار کھا کے اسپتال جائے گا کوئی مار کھا کے رشتے داروں کے یہاں جائے گا ابو بکیہ مبارک ہو تو مار کھا کے کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے شیر کی کتابوں میں ہے سرکار نے ابو بکیہ کو جب آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور پاس بٹھا کے پوچھا گڑی مار پڑی ہے ابو بکیہ کہتا آقا تیرے عشق میں کوئی پتہ نہیں چلا کہاں مار پڑی کہاں نہ پڑی کوئی پتہ نہیں توجہ فرمائے سرکار نے فرمایا ابو میں نے سنا ہے تم نے پانی نہیں پیا ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا فرمایا کیوں عرض کرنے لگا میرے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں پانی جاتا اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا مجھے یہیں کافر کا مزہ آئے گا مجھے یہیں کافر کا مزہ آ جائے گا رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا ابو بکی نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا فرمایا اب خیر جا ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا اور پانی پلایا اور پھر پوچھا ابو بکیر اب تیرا کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے کہنے لگا تیری چہرے پہ فدا شمس پہ تصدق شام و شہر اور رخسار پہ پھیلے کس کی نظر تیری پیاری ادا کا کیا کہنا او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے دکھڑے چل گئے میرے غم چل گئے مجھے کوئی تکلیف نہیں تیرے دیدار نے مجھے نہار کر دیا مزہ آیا کہ سارے دکھ بھول گیا خدا کی قسم صحابہ کرام نے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ کی توحید کے لیے جانوں کا کینے بنوا دی جنگ بدر آیا ان میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ایک جنگ میں ساتھ جاؤں گی تو کیا کرے گی عورت ہے جنگ میں کیا کرے گی کہا میں آتا زخمیوں کو پانی پلاؤں گی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی آپ مجھے اجازت دے میں جاؤں گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جنگ بدر میں پہنچ گئی تین طرف حضور کا پہرا تلوار لے کر مرد دے رہے تھے چوتھی طرف ان میں ہمارا تلوار لے کر حضور کی پہرے دار یوں آتا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ان میں کی طرف تو سامنے آ کے کہنے لگی آتا آپ کے بیچ میں یہ بات ہے میری طرف سے دشمن آ جائے گا میرا تو بن سکتا ہے میری طرف سے دشمن آپ کے قریب آ سکتا اور یوں آتا کتابوں میں سات کافر قتل کیے ان میں انارہ نے اور تیرہ زخم تلواروں کے اپنے جسم پہ کھائے اندازہ لگاؤ نہ نماز میں فرق ہے نہ دین کے عمل میں فرق ہے آج تو مرد بھی عورتیں بھی گھر میں تو ولی بنے رہتے ہیں ذرا سفر میں نکلے نماز چھوڑ دی خرچہ بڑھ جاتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کا جو سہارا تھا وہی چھوڑ دیا تیرے کلے کیا جائے گا کوئی مرد عورت یہ بات دل سے نکال دے کہ شادیوں میں نمازوں کا کیا کام غمیوں میں نمازوں کا کیا کام سفر میں نمازوں کا کیا کام بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں ہو اور زبان ربی زبان سے ہو اور موت آ جائے بے نماز بن کے نہ مرو بڑوں بڑوں کو میں نے دیکھا وقت بڑھتے وقت بے نماز ہو جاتے ہیں وہ بھی بیماری میں ٹوٹ گئی ارے بیماری تو موت کا دھکا لگائے گی پچاس برس نمازیں پڑھی آخری وقت میں سے نماز بن کے مرا ہر زندگی برباد ہو خطرناک ماحول ہے مرنے کے لیے بیماری اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے ہمارا جام ڈالا تیرہ زخم کھا کر آئی میدان بدر میں سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے اوپر سے جنگ عہد آ گیا اور اگر میں اس صحابیہ کی اس مائی کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے یوں آتا حدیث کی کتابوں میں نبے سال عمر ہے نبے سال عمر ہے ان نے مارا کی سارا سال گزر گیا زخم ٹھیک نہیں ہوئے تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی جب جنگ عہد ہوا تو نظر نہیں آتا کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ کے عید ہو گئے اور بری مائی کا برا حال ہوا لاپتی لی جی سوچا دیا اور پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی ہو لو میرے آپ کا حال بتاؤ اور میرے آپ کی خبر دو اور میرے سائی کی خبر دو اور میرے محبوب کی خبر دو کیا ہوا اور پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے چڑھا نہیں جاتا گھٹنے چل گئے کونیا چل گئی ہاتھ چھل گئے چڑھا نہیں جاتا چوری کا سارا لے کے چلتی ہے چڑھا نہیں جاتا پھر گرتی ہے پھر گرتی ہے اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی ہو اللہ والو مجھے چڑھاؤ میری آنکھیں طرف گئی آپ کے دیدار کو میرا بڑا بنا دیتے ہے اور یوں کہنے لگی کہاں چل کر کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی مجھے اوپر چڑھا دو میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی میں بڑی پریشان ہوں کچھ لوگوں نے سہارا دیا کچھ ہمت کی چڑھتی جاتی ہے چڑھتی جاتی ہے اوپر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ام ہمارا گرتی پڑتی دیدار کے لیے آ رہی ہے خدا کی قسم ام ہمارا تیرے مقدر سے قربان ہو جاؤں تجھے دیدار کرانے کے لیے سرکار خود تشریف لائے سامنے آئے فرمایا میں امیں بڑا افسوس ہے کہ آج تیرے چار رشتے دار شہید ہو گئے ایک بیٹا ایک بھائی ایک داماد ایک خامن تیرا شہید ہو گیا روئی نہیں کپڑے ہی پھاڑے تڑام چلنے گری یوں کانپتی کانپتی اٹھتی ہے اور اٹھ کر آقا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے مجھے کوئی غم نہیں کیوں اس لیے کہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ سب تم گپت گوپن نوازی کھنڈ پیشانی تیرا دیدار مل گیا میرا سارا خاندان شہید ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں اتنا صبر اتنا زبر اتنا اتنی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کرو ایسے وقت میں آپ ہوتے یا میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا پتا کیا کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو میں بادشاہ بن جاؤں بنگلے بن جائیں کوٹیاں بن جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے <clears throat> ستر نبے سال کی بری مائی ہے دکھیا ہے زخمی ہے آقا کا رحمت والا دامن پکڑے کھڑی ہے اور کہتی آقا آج تو میرے لیے بھی دعا کرنا فرمایا اندازہ لگاؤ نبے سال عمر کہنے لگی آقا میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے اللہ کی راہ میں میری موت آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی دوسرے جنگ میں گئی ہے اور خچر سے گر کر گردن ٹوٹ کر شہید ہو گئی اللہ والوں نے کوئی پتھر چھوڑی جو جس کو کرنا پڑا تھام اتر گئی اللہ کی توحید کے آنکھ نہ آنے کی خدا کے قرآن کے آنے یہ ہمارے دیش دیکھتے دیش کے لاہور میں اگر تمہارا نا احمد علی صاحب سرکت رحمت اللہ نے برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے ختم نبوت کی تاریخ کے زمانے میں اندازہ لگاؤ پورا آدمی برف سے کپڑے اتار کر لٹا رکھا ہے افسر کہنے لگے یا ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ یہی جان نکل جائے گی جو فرمایا جان کا سودا کر چکا ہوں ایمان کا سودا نہیں کرتا جان جاتی ہے جائے ایمان نہیں دوں گا سارے ملک کو پتا جب لاہوری فوت ہوئے قبر کے مٹی سے قبر کی جنت کی خوشبو آ رہی ساری زندگی غربت میں بسر کر دی اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی اس بات ان کی بھی سنا دوں لاہوری کی جب شادی ہوئی تو پہلے دن بھی گھر میں پاکا بھائی واجی بھی شادی ہوئی دوسرے دن بھی پاکا تیسرا دن بھی پاکا حضرت تعلیم اپنی گھر والی کو کہنے لگے او اللہ والی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا میرے یہاں تو پاکوں کا ڈیرا ہے یہاں تو پھاکے ہی پھاکے ہیں کوئی اور ہوتی دپسہ اٹھا کے چلی جا جاتی اور کے یوں کہہ کے جاتی لو میں چلی ہوں انتظار نہ کرنا میں آؤں گی نہیں مگر نہیں مولانا اللہ راؤ کی اما کہتی اور لاہوری میں اپنے مقدر سے ناز کرتی ہوں مجھے شاہ تفسیر مل گیا مجھے وقت کا کتب اور ابدال مل گیا مجھے العدیز مل گیا مجھے اللہ والا مل گیا مجھے ولی مل گیا مجھے زمانے بھر کا عالم مل گیا اور لاہوری میرے اس ڈر کی چوکٹ سے باہر ختم نہیں جائیں گے جنازہ جا سکتا ہے پتا کیسی عورت بنی مولانا احمد علی لاہور اللہ کے ایک مرید نے مال کی یہ عورت جو مال تھا اس کی ٹوکری لا کے گھر میں بھیج دی مرید تھا لاہوری کا اندر سے ٹوکری واپس آ گئی کہ یہ لے جاؤ یہ ہمارے کھانے کے نہیں مرید کو بڑا کڑوا لگا کمال ہے اپنے دام سے لایا ہوں توفا سمجھ کے لایا ہوں ہتھیلا سمجھ کے لایا ہوں میری ٹوکری واپس کر دی ویسے پرانا مریض ہوں وہ مولا رحمد علی لاہوری کے پاس گئے تھے میرے مالکوں کی ٹوکری گھر سے واپس آ گئی مجھے بڑا رنج ہوا ازواری فرمانے لگے بھائی دیکھ لے وہ بھی عبید اللہ کی ہے تم بھی جا کر کوئی تحقیق کرو تفتیش کرو کچھ گڑبڑ ہوگی لگا نام میرے اپنے باپ سے خود توڑ کے لایا منڈی بازار سے تھوڑے میں نے پھر بھی جاؤ تو صحیح جا کے جب پتا کیا تو نوکروں ملازموں سے پتا چلا کہ ایک دن کسی برابر والے کا پانی توڑ کر چوری کر کے لگا دیا تھا لاہور سے پوچھا مولانا باد جانور کی اما سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ مال کے کھانے کے لیے فرمانے لگی حضرت جی ان میں سے مردار کی بدبو آئی ان میں سے مردار کی بدبو آئی یہ قریب کے زمانے کی عورتوں کی بات کرتا ہوں بہت دور کی نہیں آج مردوں کو کے اندر بھی وہ بات نہیں عورتوں میں بھی وہ بات نہیں آخرکار سب نے مر جانا ہے اپنی اپنی کما بناؤ اپنی اپنی آخت بناؤ اپنے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جنت سے ڈاؤ کے لیے پیار کرو اور مرنا تو سب کا کام نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں تلواریں ایک دم چلا دی گئی ہو اتنا دکھ لگتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے بڑھتے وقت آدمی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ موت کی تلفی سے بچا موت کا معاملہ آسان فرما قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہم کبھی نہیں مانگتے تو عرض کرنے کا مقصد یہ اور منشا یہ کہ اللہ اپنی ذات صفات میں واضح اللہ شریک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں یکتا ہے سارے جہان سے گرالے ہیں جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا قرآن صاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب کے سامنے ہے ساتھ نظر آتے ہیں جان بوجھ کر آمدن اگر کوئی ٹکرائے گا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی مار کھائے گا اب رہی بات یہ کہ یہ مسجد مولانا محمد ایوب صاحب نیک آدمی ہے منتظم قسم کے آدمی ہے اللہ تعالیٰ سارے علماء کو سلامت رکھے اور ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آزاد رکھے یہ لینے دینے کی بات بھی آ جاتی کئی لوگ مرد عورت یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اکٹھے کر کے کبھی کہتے ہیں مسجد کو پیسہ دو کبھی کہتے ہیں مدرسے کے لیے پیسہ دو بھائی یہ بات اچھی ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں قرآن ہمارا محتاج ہے یا ہم قرآن کے محتاج ہیں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہم اس دین کے محتاج ہیں اس قرآن کے محتاج ہم ہیں قرآن ہمارا محتاج نہیں اگر کوئی آدمی بھی خدا کے قرآن کے تعاون نہ کرے مسجد کا تعاون نہ کرے خدا کی قسم یہ اس سے بھی اور زیادہ اچھی بن سکتی ہیں ان سے بھی زیادہ آباد رہ سکتی ہیں اللہ کے قرآن کے درخت زمین کے قدم قدم پہ جاری ہے اور جاری ہو سکتے ہیں اگر یہ تو اس کی بے نیازی ہے نا کسی کا پیسہ شراب پہ لگواتا ہے کسی کا پیسہ اپنے قرآن پہ لگوا دیتا ہے یہ تو چیزیں نہیں آتی ہے کسی کا پیسہ کنجری کھا جاتی ہے کسی کا پیسہ ڈاکٹر کھا جاتا ہے کسی کا پیسہ ڈاکو کھا جاتا ہے اور کسی کا پیسہ کھا کر ایک طالب علم قرآن پڑھ میں بیٹھ جاتا ہے یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے لوگ بڑے سوچتے ہیں اور خدا کے بندوں تیرے مال میں تیری کمائی میں بیوی بی کا حصہ ہے بچوں کا حصہ ہے پڑوسیوں کا حصہ ہے رشتے داروں کا حصہ اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ نہیں چلنا کر قرآن تیرا محتاج نہیں نہ عورت کا محتاج ہے نہ مردوں کا محتاج ہے اس لیے جب بھی کوئی اس قسم کی اپیل رکھی جائے اس میں توجہ دیا کرو برا نہ منایا کرو ایسا نہ ہو کہ خدا خدا ناراض ہو کر اپنی بندگی سے تجھے نکال دے مارا جائے گا گندا لفظ مت نکالیو ہلکا لفظ اپنی زبان سے مت بولنا کہیں کفر نہ آ جائے کہ قرآن کی شان میں گستاخی ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے تب اس لیے ہمارا جیسا وبارك اللہ سيدنا ومولانا محمد المالا علی واصحاب نام اجبا سنگیت نام اور بلا کے و مولانا محمد المبارک وسلم یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا فرما مولا پہ اولاد کو اولاد فرما مولا کریم ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ ہماری بد کرداریوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری روح سیاہی کو معاف فرما مولا ہم سب کے والدین کی مقصد فرما جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہمارے اساتذہ کی مقصد فرما مسائل کے درجوں کو بلند فرما مولا جو میرے ہماری مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا سکتا کرنا یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو نماز قرآن سے محبت عطا کرنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد کرنا جتنی مائیاں جتنی بہنیں بیٹے آئی ہیں جتنے مرد آئے ہیں یا اللہ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار دار کرنا ہمارے سال یا کے حسنا کی توفیق پر اٹا کرنا دنیا حسنت حسنت متین سل محمد المال بھارت اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی کس وقت قائم ہوگی کس سال میں قائم ہوگی اللہ علم الساط کوئی نہیں جانتا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی جمعے کا دن ہوگا محرم کی دسویں تاریخ ہوگی اس لیے اللہ والے جمعے رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کئی صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے ہم تو نہیں جانتے اب جمعے کی جو عید بنی مولویوں کے بھی ذمے عذاب آ گیا پڑھنے والوں کے ذمے بھی عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو لیکن ابھی سے پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشیش کا دن ہے ایک تو عید کا دن شکریہ کا دن لائی الجائزہ کا دن اور دوسرے جمعے کا دن دو برکتیں جمع ہو گئی حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے کوئی کہتا ہے جی دو خطبے اکٹھے ہو گئے بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے کام تو کرنا ہم نے یوں کو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کبھی پڑھ کے گئے تھے گھر جمعے کے لیے چلو بھائی تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے ارشاد حاصل مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر جمعے کی اور دو برکتیں جمع ہو جائیں ایک جمعے کی برکت ایک عید کی برکت تو اندازہ لگا لو رب العالمین بندوں سے راضی ہونا چاہتا ہے ایسی گئی فرمایا والوں کی خاطر اور قائدہم من الاجداد الى ربهم ينسلون قیامت کا سور پھونکا جائے گا اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے صرف یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ ویلنا من باسنا من مرقدنا او میرے اللہ ہم قبر عذاب قبر کو نیند سے تعبیر کرتا ہے سمجھو ترجمہ قیامت کا عذاب دیکھ کر عذاب قبر نیند یاد آیا قبر کا وہ آزاد جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے قیامت کے آزاد کو دیکھ کر مردے قبر کے آزاد کو نیند بتا رہے ہیں لویا یا ویلنا من مرقدنا ابھی ابھی ہم سو رہے تھے کس نے ہم کو نیند سے جگا دیا جگہ ملے گا ہا ڈالا لا رحمان وہ سدا کئی ہی یہ وہی وعدہ آ گیا وہی قیامت آ گئی جس کا تم سے ندیوں نے وعدہ کیا جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو ان پانچ چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں تھی اور فرمایا مری نزل کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی کہاں ہوگی کتنی ہوگی دیا لمنا ضلع کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کوئی نہیں جانتا ماں تقری اب تما تب سی بو کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا کل کیا مصیبت پیش آئے گی کل کیا اچھائی پیش آئے گی کوئی نہیں جانتا اگر وہ علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جائے گا اگر یوں علم ہو نیلم چھوڑ کر چلا جائے ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے کسی کو پتا چل ہی نہیں سکتا ونا تدری نفسمادہ تقسیبا کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا صبح کیا ہوگا فرمایا ارگن تمال کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی کسی معلوم ہے سمندر میں آئے گی خشکی میں آئے گی ہوائی جہاز میں آئے گی یا زمین پہ آئے گی آپریشن روم میں موت آئے گی یا تڑپ تڑپ کر سڑک ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ مرنا پڑے گا بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی یا خدا بند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی کرما پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی اللہ کی جانتی فرمایا تدری اب تدرین تموت اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ مزاج بناؤ طبیعت بناؤ تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو حضور فرماتے ضامن ہو وہ جنت میں جائے گا بد نصیب لوگ ہم ہیں گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہیں پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا کرتے ہوئے موت آ رہی ہے بے ہوشی میں موت آ رہی ہے کرنا نصیب نہیں فرمایا ان اللہ علیم مل ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں کیوں اس لیے قیامت کے دل بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم ہے بات بادشاہ دم مارنے والا کون حکمراں ہے آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے دل کو میں خدا کی بات ہے قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بات چلتی ہے قرآن کریم کی ہر ایت میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہزاروں مسئلے ہیں ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اصرار رکھے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا سنا پڑا دور کیا عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال یہ بھی اللہ کا عذاب ہے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے فرمایا من رضان ذکری بلو معیشت مضمون جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کہتا بہت لو معیشت نظم کہاں میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا اور قیامت کے دن میں اس کے بارے میں فرمایا کا ورنہ شروع یوم قیامت عام قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے عادت ہے نا رمضان میں ناگرے پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں عید پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں جس کو دو چار صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیا میں زندگی کو تلق بنا دوں گا ورنہ قیامت میں ان سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا پھر فرمایا قیامت میں وہ رو دے گا ٹھوکرے کھائے گا ٹکرے کھائے گا اور کہے گا رب لما وقد تو بسی الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا آج یہ ٹھوکرے کیسی آج یہ ٹکرے کیسی آج یہ پریشانیاں کیسی آواز آئے گی قال کو تیرے پاس آ میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا گا میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا تو نے میرے قرآن کو بھلا میرے قرآن کو ٹکرا نکالی کل کر لیاؤں تم تھا آج میں نے تجھے بلا دیا اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی آج مجھے تیری پرواہ نہیں اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو ایک رکو کیوں نہ ہو جو قرآن ناگرے یہی پر پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے ابھی کے بات میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں آسمان والوں کو وہ گھر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا کی تلاوت کر لی اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو بے نماز بن کے نہ مرو مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا بیماری آئی نہیں آٹھ دن پہلے بے نماز ہو جائے گا مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا ایک دن پہلے سے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا اور خاتمے کا اعتبار ہے ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر شاخ العدیث مولانا محمد سکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے شیخ العزیز صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی تھی اتنی بیمار اتنی بیمار لیتے لیتے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی رکو کا اشارہ کیا تو زندہ تھی تھوڑا سا زیادہ اشارہ حدمے کا کیا اسی میں جان نکل گئی سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی سبزے کے اشارے میں موت آ گئی کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درو صاف پڑھتے ہوئے موت آ جائے جب یہ فکر ہوگا جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استفار کی عادت ڈال لو پاک کی عادت ڈال لو کلم تلجہ کا برد کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سے نیکیاں بڑھیں گی امان بڑھیں گے اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتم دل خیر فرمائے وہ آخر للہ رب اللہ اللہ اور جس نے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھ لی وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے کہ آگ ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی عطا کرے آج بے برکتی اسی لیے ہے گھروں میں رحمت برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ وہاں نماز پڑھو وہاں قرآن پڑھو ذکر اسکار کرو روشنی پڑھو تاکہ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نظور پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہیں پیر پیرا محبوب سبحانی پیر ہے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی کریے رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں او میرے بیٹو میری نصیحت نوٹ کر لیں میری وسیعت نوٹ کر لیں نصیحت نوٹ کر لیں جو بے نمازی آدمی مر جائے سنیے بے نمازی کے متعلق حضرت شہر کا فتوا جو کو مولوی بھی بتاتا ہی نہیں ہے ہاں اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر حلوہ کہاں سے ملے اللہ اکبر فرمایا جو بے نمازی مر جائے مرنے کے بعد اس بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے بے نمازی مر جائے اس کو کفن نہ دیا جائے بے نمازی مر جائے اس کو مسجد کی چار پائی پہ لٹا کے اٹھا کے لے کے نہ جایا جائے جو بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے بے نمازی جو بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس لیے کہ بے نمازی پہ قبر کا عذاب ہوگا اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان جو دفن ہیں ان پہ بھی عذاب ہوگا یا حضرت کیا کریں پھر فرمایا جو بے نمازی ہے اس کے پاؤں کو رسی باندھ کے اس کو گسیٹ کے شہر کے باہر اس جگہ پہ پھینکو جہاں مردار جانور پڑے ہیں اس لیے کہ بے نمازی اور مردار جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اکبر اور میرے پیر حضرت سلطان کی جناب سلطان باہو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے ولی بزرگ ہیں اللہ کی کرور و رحمت ہو کیا دو آپ فرماتے میں صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا کیا دیکھا کتا بیٹھا ہے اپنا منہ چھپا کے صبح صبح کتا منہ چھپا کے بیٹھا میں نے پوچھا کتے منہ چھپا کے کیوں بیٹھا ہے اس نے زبان حال سے کہا اس لیے منہ چھپائے بیٹھوں کہ صبح صبح کو بے نمازی نظر نہ آ جائے جانور بھی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ بے نمازی ہیں اس لیے دعا فرمائے اللہ ہم کو پانچ وقت کا نمازی پانچ بات بنائے خود پڑھو اپنے گھر والیوں کو کہو نماز پڑھیں اپنی اولاد کو کہو نماز پڑھے ہماری اولاد کو تھوڑا بہت پانچ سات پاؤنڈ کا نقصان کر دیں ہم سزا دیتے ناراض ہوتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے سزا نہیں دینی چاہیے لیکن حضور علیہ السلام نے خود ارساد فرمایا حضرت تشریف فرما پوچھ لیجیے کہ جب بچہ آٹھ سال کا ہو جائے دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تھپڑ مارو اور کہو کہ چل چل کے نماز پڑھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز نصیب فرمائے تو پہلا ذکر سے مراد پانچ وقت کی نماز اور دوسرا ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی اہنو نزل نسلہ و لہو لہا فضون میرے پیارے محبوب انان فرما دیجئے اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ جسے رب رکھے اسے کون سکے اللہ اکبر قرآن مجید یہ اللہ کی آخری اور چوتھی اور ساری کتابوں میں سے اعلیٰ اور افضل کتاب نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے وہ شخص جنہوں نے قرآن مجید موزمانی یاد کر لیا قیامت کے دن حافظوں پہاڑیوں کے ماں باپ کے سر پر اتنا اعلیٰ نورانی تعداد ہوگا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی وہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے آواز آئے گی وہ نبی آ رہے ہیں جواب آئے گا نبی نہیں یہ رسول اللہ کے وہ امتی ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن مجید کو منہ زبانی یاد کیا تھا اور جو حافظ ہوں گے قاری ہوں گے انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا تم قرآن پڑھتے جاؤ جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ قرآن مجید کی جتنی آیات پڑھتے جاؤ گے جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ گے جہاں آخری قرآن مجید کی آج ختم کرو گے وہی جنت میں تمہارا ٹھکانا ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہے جتنی بھی قرآن مجید کی آیات کتنی ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ تو معلوم ہوا قاری حضرات حافظ حضرات قیامت کے دن ان کو جنت میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ درجے آٹومیٹک ملیں گے کے سینے میں قرآن مجید جمع ہے اس کے اوپر عمل کتنا کیا اس کی خدمت کی کتنی کی آگے ان کے نے کتنی خدمت کی اس کا اجرا جزا اللہ کریم اس سے علیحدہ اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن مجید میں فیصلہ باد ختم نبت مرزیوں کے خلاف تقریر کی تو مجھے جیل میں جانا پڑا چھ ماہ کی سزا ہوئی تو مجھے وہاں وہ ڈیڑھ مہینہ رہنے کا موقع ملا اپیل ہوئی اس کے اندر انہوں نے میری ماں کی سزا ختم کر دی میں ان کوٹریوں میں گیا جہاں وہ لوگ کہتی ہوتے ہیں جن کو پھانسی کا حکم ہو گیا ان کو سزائے موت دے دی جائے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب حکم آئے کہ فلاں تاریخ کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو ان کوٹریوں میں میں گیا تو جس کو جا کے میں نے دیکھا ہر ایک کے سامنے قرآن مجید کھلا ہے اور وہ تلاوت کر رہا میں نے ان سے پوچھا تم قرآن کیوں پڑھتے ہو وہ کہتے خالد صاحب ہمیں یہ تو حکم ہو گیا کہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اگر موت کا اتنا کم صدمہ دکھ ہوتا ہے اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہم اس طریقے آنے سے پہلے پہلے مر جائیں قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے اتنی راحت ملتی ہے گویا کہ ہمارے ضمیر یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ شاید اس کی برکت سے اللہ رحم کر کے تمہیں طور پہ بری کر دے اور اکثر لوگ ایسے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے گڑ گڑا کے خدا کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یا نہیں بولو پکڑنے پہ آئے تھوڑی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے معاف کرنے پہ آئے تھوڑی سی نیکی پہ معاف کر دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فاشا بدخارا دیا گاری تھی جنگل میں راستے میں کتا پیاسا تڑپ رہا تھا اس نے کنویں سے موزے کے ذریعے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا چند دنوں کے بعد وہ عورت مر جاتی ہے وقت کے پیغمبر نے دیکھا کہ سب رنگ کا لباس پہنے جنت کے باغوں کی سیر کر رہی ہے عرض کیا یاد یہ تو بتا رہا اور اچھی آپ نے اس کو جنت کا ٹکڑا جنت میں کیسے بھیج دیا فرمایا اس نپاک کتے اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے مجھے اس کی یہی نیکی پسند آ گئی میں نے ساری زندگی کے سنا باپ کر کے اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمایا اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت ایک مرد کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اپنے پاؤں کو پیشاب کے چینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا اس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ایک عورت نے جو نمازی نماز بھی پڑھتی تھی ذکر اذکار بھی کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی لیکن بلی کو باندھ دیا کہ وہ روزانہ اس کا دودھ پی جاتی تھی وہ بھوکی تڑپتی ہوئی مر گئی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں کی یہ سزا دے کے اس کو جہنم رسید کرنا تو پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی چیز پہ پکڑ لیتے ہیں معاف کرنے